الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون جو اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں اور جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں ان اہل فسق کی صفت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے رب سے اور دوسرے انسانوں سے کیے گئے عہود و مواسیق کی پرواہ نہیں کرتے اللہ کے عوامر کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور نواحی کا ارتکاب کرتے ہیں اور جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایمان اور اظہار عبودیت کے ذریعے اپنا تعلق اس کے ساتھ استوار کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں وہ اس طرح کہ ان پر ایمان لائیں ان سے محبت کریں اور ان کی اتباع کریں اسی طرح والدین خیش و اقارب دوست و احباب اور تمام بندگان اللہ کے ساتھ حسب مراتب اپنا رشتہ صحیح رکھیں اور سب کے حقوق ادا کرتے رہیں اہل ایمان ان حقوق کا خیال رکھتے ہیں اور حت المقدور ہر رشتے کی حفاظت کرتے ہیں لیکن اہل فسق تمام ہی رشتوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں دین حق کا مذاق اڑاتے ہیں اور لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے ہیں در حقیقت یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں اس لیے کہ انہوں نے نقض عہد قطع تعلقات اور فساد فل عرض کو اپنا شیوا بنا لیا